السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل وح من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت آیت نمبر ستارہ میں فرماتے ہیں مسال ان کی مثال کا مسالِ لدی اس شخص جیسی ہے استعو کا نارا جس نے جلائی آگ فلما پس جب اذاۃ روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اپنا ارد گرد ذہب اللہ تو لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو و تارکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے یہاں اللہ رب العزت منافقین کے متعلق مثال بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو اس آگ کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد والا ماحول ہے وہ روشن ہو گیا ہو لیکن پھر وہ روشنی اللہ لے جائے کیسے یہ ایمان لائے پھر منافق بن گئے اوپر سے تو ایمان والے تھے دل میں نفاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو روشن ہو جاتے لیکن جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ان کے دلوں میں نفاق آ جاتا کفر آ جاتا شکوک و شبہات آ جاتے تو پھر اللہ رب العزت ان کے نور کو بجھا دیتا ہے اور ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیتا ہے سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں ام یون اندھے ہیں لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں ان کا حال تو یہ ہے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھے ان کے کان نہیں تھے سب کچھ تھا آنکھیں تھیں کان تھے لیکن آنکھوں سے حق بات دیکھ نہیں سکتے تھے بک من گونگے ہیں حق بات کہہ نہیں سکتے ام یون اندھے ہیں آنکھوں سے حق بات دیکھ نہیں سکتے اور سم من بہرے ہیں حق بات سن نہیں سکتے یہ لوٹنے والے نہیں ہیں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین